اس کا ساتھی کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا